حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد لئیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا قرات کیا کرتے تھے کہا کہ قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعت وانشق القمر سننے ابو داود حدیث نمبر 1154